الله اتنی شفقت ہے دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار بار بار سمجھا رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ایک صحابی جب قسم والی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں میں سچا ہوں اور جو میری بات ہے وہ سچی ہے مچلنے لگے اور زمین پر اپنے پیر پٹکنے لگے اور کہنے لگے کیا اس طرح زمین پر خدا کی مخلوق نے کوئی کمینہ ایسا بھی ہے اور کوئی بندبت ایسا بھی ہے جو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہو اللہ کی بات کو انکار کرتا ہو اللہ کو جھوٹا کہتا ہو اے اللہ تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت تجھے اپنے باپ کو منوانے کی کیا ضرورت ہے تجھے بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ممن احسن و ممن دعا الى علم کیا ہے اس کو نہیں جانتے پہلے اس کا سر قلم کرتے اور کہتے کہ کمی میں ناگائز اور ملون مردود تجھے اپنی اللہ کی ذات پر یقین نہیں بھروسہ نہیں توکل نہیں اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں اور تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے مسلمانوں کی مسجد میں کیوں آتا ہے مسلمانوں کے افطار کے دسترخوان میں کیوں بیٹھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ حج کے موقع پر احرام پہن کر کیوں پڑتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زکات دینے کے موقع پر نمائش اور دکھاوی کی زکات کیوں دیتا ہے وہ صحابی آج ہوتے آج کے زمانے کو دیکھتے اور آج کے حالات کو دیکھتے اور مسلمانوں کا اللہ پر جو ایمان ہے اللہ پر جو توکل ہے اور اللہ پر جو اعتماد ہے خدا جانے بنانے والے نے اپنی اس دنیا کی کشتی میں سوار مسافروں کو کہا پلا الحیات دنیا یہ کشتی دھوکے کی کشتی ہے اس کشتی میں بیٹھ کر کوئی اپنی منزل تک پہنچا نہیں اس کشتی میں بیٹھ کر کوئی ساحل تک گیا نہیں اس کشتی میں بیٹھ کر کوئی کامیاب ہوا نہیں کشتی کے بنانے والے نے رب کائنات ہونے کا یقین توریت کے ذریعے سے کروایا انجیل کے ذریعے سے کروایا زبور کے ذریعے سے کروایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ذریعے سے کروایا بڑائی بیان کرتی ہے آسمان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے پرندے جو چہ چہاتے ہیں وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں درخت جو ہرا بھرا رہتا ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کے سچے ہونے کا اقرار کرتا ہے یہ ساری چیزیں مل کر اللہ کے سچے ہونے کا اللہ کے جھوٹے نہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں ہمارے جسم کے بعد ہماری جوانی ہماری صحت ہمارا بڑھاپا ہماری بیوی ہمارے بچے یہ سب قدرت کے کئی میں ہیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں بلا تہور مل حیات دنیا بلا یہور کہ تمہیں یہ دنیا کی کشتی دھوکے میں نہ ڈالے اس نے کسی کو ساتھ نہیں دیا اس نے کسی کو منزل تک نہیں پہنچایا اس نے کسی کے خواہشات کا مکمل نہیں کیا ہر خواہش دوسری خواہش اور دوسری خواہش تیسری خواہش کو جنم لیتی رہی حتیٰ کے سانسیں ختم ہو گئی حتیٰ کے انسان کی زندگی کی شبا گل ہو گئی افسوس کی بات بیان کے مینیجروں پر ایمان لانے والوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کی باتوں پر اعتماد کرنے والوں تھانے داروں کے سامنے کھڑے ہو کر سر بستہ سجود ان کو خوش کرنے والوں اور ان کو راضی کرنے والوں اور حکومت کے اہلکاروں کا طواف کرنے والوں تمہیں اگر کسی کی بات پر یقین ہے تو دنیا کے کمینوں کی بات پر یقین ہے دنیا کے منکاروں کی بات پر یقین ہے دنیا کے جھوٹوں کی بات پر یقین ہے اگر یقین نہیں ہے تو جس نے مجھے اور تمہیں اور اس دنیا کو بنایا بنانے والے کی بات پر یقین نہیں ہے میں نے کہا بہت آسان ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں نبی کی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں قرآن کی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں حدیث کی باتوں پر یہ مشرق کے مسلمان یہ مغرب کے مسلمان یہ عربی یہ عجمی یہ عالم یہ جاہی یہ امام یہ مختلف سب نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور قرآن نے کہا علیہ السلام الاسلام بس آؤ الا ذکر اللہ حیال السلام حیال الفلا کہہ دیا جائے تمہاری دولت بڑی نہیں تمہارا مال بڑا نہیں تمہاری سلطنت تمہاری حکومت تمہاری بیوی تمہارے بچے اور تمہارا خاندان پریوار زمین املاک جائیداد یا اللہ کے نام کے سامنے یا اللہ کے حضور سجدوں کے سامنے یا اللہ کے فکر کے سامنے یہ تلاوت کے سامنے یا اللہ کے گھر کی پکار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ دیکھیں فجر کے وقت دیکھیں زہر کے وقت دیکھیں جمعہ کے وقت دیکھیں یہ نام اللہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ والے کتنا اپنے ایمان کے اندر کتنا یقین رکھتے ہیں اللہ کی باتوں پر اللہ کے نبی کی باتوں پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں اسی لیے کلام پاک نے کہا بلا تو مل حیا دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اے دنیا کے میں مسافر اے کشتی میں سوار ہونے والے یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کتنوں نے داڑھی والے کیا نماز پڑھنے والے کیا پیشانی پر نماز کا کھٹکا رکھنے والے کیا دولت کے پجاری نہیں ہے کیا دنیا کے پجاری نہیں ہے اگر ہندو ایک گنےش کی پوجا کرے وہ جہنمی کتا ہو جائے اگر ہندو ایک رام اور ایک سیتا کی پوجا کرے وہ ہندو ہو جائے اور کافر ہو جائے اور جہنمی کتا ہو جائے کوئی ستارے کی پوجا کرے کوئی زمین کی پوجا کرے تو کافر اور مشرق ہو جائے مسلمان دولت کی پوجا کرے مسلمان کارخانے کی پوجا کرے مسلمان بیوی کی پوجا کرے مسلمان اولاد کی پوجا کرے مسلمان روپے کی پوجا کرے مسلمان عہدے کی پوجا کرے مسلمان سلطنت کی پوجا کرے مسلمان حکومت کی پوجا کرے تو پھر یہ مسلمان کافی رہے گا ایک رام کو مان کر کافر ہو جائے اور ایک سیتا کو مان کر جہنمی ہو جائے وارے مسلمان تیرے اسلام کی داد دینی چاہیے تو دولت کی پوجا کرتا رہے تو بال کی پوجا کرتا رہے تو کارخانوں کی پوجا کرتا رہے تو دکانوں کی پوجا کرتا رہے تو بیوی کی پوجا کرتا رہے تو اولاد کی پوجا کرتا رہے تو نفس کی پوجا کرتا رہے تو خواہشات کر رہا ہے کاروبار میں لگے رہنا تو یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں وہ تو جھوٹا ہے جو یوں کہتا ہے حیال الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف نہیں تجھے کیا پتا کامیابی دکان میں ہے کامیابی دولت میں ہے کامیابی روپے میں ہے کامیابی پیسے میں ہے یہ کیا عملی اقرار مسلمان نہیں کرتا جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار میں کے سامنے بیٹھتا سلیما کی قطار میں لگنا داڑھی اس وقت اڑانا غسل خانے کو جانا یہ کس بات کی علامت ہے اللہ پر ایمان لانے کی علامت ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی علامت ہے کیوں نہیں صاف کہہ دیتے کہ ہم مجبوری سے مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے ہمیں داڑھی پسند نہیں ہمیں نبی کا لباس پسند نہیں ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہمیں نبی کی سنتیں پسند نہیں ہمیں اپنا عائشہ کا پردہ پسند نہیں ہمیں زینب رقیہ اور ان میں کلزوم کی حیا اور حضرت فاطمہ کی شن کی چادر پسند نہیں کیوں ساتھ نہیں کہتے تھے کیوں منافقوں کی زندگی کیوں طبلی زندگی گزار رہے ہو کس نے تمہیں مجبور کیا کیا اسلام تمہارا محتاج ہے کیا مکہ تمہارا محتاج ہے کیا میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج ہے کیا میرے محبوب تمہارے دروس کے محتاج ہیں کہ ایک طرف اللہ پر ایمان اور ایک طرف رسول کی رسالت کا اقرار اور دوسری طرف مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا اور پھر یہ بھیڑی زندگی گزارنا یہ چواروں کی زندگی گزارنا یہ کافروں کی بت پرستوں کی زندگی گزارنا دیکھیے کلام پاک میں نہ گنیش کا نام لیا ہے نہ رام کا نام لیا ہے نہ گوتم بدھ کا نام لیا ہے نہ سیتا کا نام لیا ہے قرآن نے یہی لیا یو پیروشورہ کا بھی لمن یشاء کہ اللہ کے علاوہ کسی بچوں کی محبت کو شریک ٹھہراتے ہو مشرق ہے اس لیے کہ میرے رب نے کلا کلام پاک کا جذبہ پارا ہے توبہ ہے اٹھا کر دیکھے میرا اللہ صاف کہتا ہے تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہاری بیوی تمہارے بچے اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے گن گن کر رکھا اور جوڑ جوڑ کر رکھا اللہ کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت کے مقابلے میں اگر اس مال کی محبت زیادہ ہے اگر اس بیوی کی محبت زیادہ ہے اس اولاد کی محبت زیادہ ہے اس کارخانے اور اس دنیا کی محبت زیادہ ہے من اللہ و رسولی تو قرآن نے آگے کہا تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا اللہ کے عذاب کے آنے کا تم انتظار کرو مسلمانوں کون سی زندگی گزار رہے ہو دنیا کے باتوں پر یقین اور دنیا کی دھوکے کی زندگی پر یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی کو تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے یہی محرم الحرام کا مہینہ آشرے کا شربت تو پیا ہوگا آشورے کا کچڑا تو کھایا ہوگا آشورے کے اندر آپ شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ماتم تو کیا ہوگا اب تو زمین بھر چکا ہے اداکاروں میں مسلمانوں کے سیکولر مسلمان ہونے کی خبریں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہے عید الفطر میں نماز بھی پڑھتا ہے اور گنیش کی پوجا بھی کرتا ہے یہ مسلمان ہے بقرعید کے اندر جانوروں کی قربانی بھی دیتا ہے اور ہولی کا تہوار بھی مناتا ہے یہ مسلمان حج بیت اللہ کا وہ کھجور اور زمزم بھی کھاتا ہے اور پیتا ہے اور گنگا کا پرساد بھی اور جل بھی اپنے سر پر ڈالتا ہے اب مسلمانوں کے سیکولر ہونے کی نشانیاں مسلمانوں کی جمہوری ہونے کی نشانیاں ٹی وی کے اندر دل بول کر بیان کی جا رہی ہے سیکولر مسلمانوں تمہارے گنتی کے دن ہیں تمہارے اب عید کے دن ہے تمہارا ہر دن اب عید کا دن ہے گنیش کا تہوار ہے تمہاری ہر رات اب جو ہے اماواس ہے تمہاری ہر رات اب چلے مزے لو مزے لو اس لیے کہ اسرائیل کے پلٹنے کے دن ہے اس لیے امریکہ کے پلٹنے کے دن ہے اس لیے کہ یہود و نصارہ کے سر اٹھانے کے دن ہے اس لیے کہ اب اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کو اسلامی آبادی معصوم بچے جو کچوں اور جو ہے پھولوں جیسے گانوں پر بمباری کر کر ان کے گانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے خوش ہو جاؤ مسلمانوں اب تمہارے خوش ہونے کے دن ہیں کہ اب داڑی ملوں کی بارات ہے اب یہود نسارہ کی نقالی کرنے والے پیپسی کوکو کولا کے فتوے کے خلاف اینٹی فتوا جاری کرنے والے حکومت کی اسکیموں کو کتے کی طرح چاٹنے والوں کے لیے اب حکومت میں بنا ہے اب ان کے لیے نوبل پرائز دیا جاتا ہے اب انہیں انعام دیا جاتا ہے پورے دنیا میں پورے دنیا میں مسلمان دو سو کروڑ ہے اور اسرائیل ایک کروڑ بیس لاکھ ہے دو سو کروڑ مسلمانوں کو نوبل کی تاریخ میں تین مرتبہ نوبل دیا گیا اور ان یہودی پیڑوں کو اور امریکہ کے جنم دادا ناجائز اولاد کو اسرائیل کو دس نوبل نام دیے گئے مزے کرو مزے کرو اب مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب مجاہدوں پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے اب گاڑی والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اب جو ہے نیکو کار پہاڑوں کی کوہوں میں اور پہاڑوں کی غاروں میں بنا لینے کا وقت آ گیا بدا اسلام و اور وسید کما بدا اسلام اجنبیت کے ماحول میں چھوٹے ماحول میں شروع ہوا ایک بلال نظر آتے تھے ایک ابو بکر نظر آتے تھے جمہوریت وہ ابو جہل کی تھی جمہوریت ابو لہل کی تھی میجارٹی کافروں کی تھی میجارٹی کافی والوں کی تھی میجارٹی جہنمی کتوں کی تھی مزے ہیں کہ اب جو ہے میجارٹی کتوں کی ہو چکی ہے اب سیکولر کا نعرہ بلانے والوں داڑھی بڑھانے والوں سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو پینے والوں داڑھی بڑا کر خوش اور ٹونی ملیر کا چہرہ بنانے والوں اب تمہارے مزے کے دن ہیں مزے لے لو ہر دن تمہارا تہوار کا دن ہے ہر رات تمہاری جو ہے شب رات ہے ہر رات تمہاری رات اللہ رات ہے لیکن یہ زیادہ دن نہیں ہوں گے مکت المکرمہ میں ابو جہل کے زیادہ دن نہیں تھے روم کے زیادہ دن نہیں تھے ایران اور فارس کے زیادہ دن نہیں تھے ابھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے چیچڑے جسم سے نہیں اترے تھے اور ان کے جسم سے وہ داغ اور وہ جسم کے زخم ابھی منتقل نہیں ہوئے تھے جن کو کفار مکہ کسی دین مکہ نے دیا تھا آیت نازل ہو گئی ابھی نامین امی روم روم شکست کھا گیا ابو جہل قتل ہو گیا ابو لہل مردود اور ملون موت مر گیا چند دن ہے مزے کے شادی میں ناچ گانا کر لو اپنی بیوی کے قلب کٹا لو اپنی لڑکیوں کو اسکٹ پہنا کر سینا دکھا کر جسم کی نمائش کر لو اس لیے کہ حضرت سید اللہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ وسلام رسبت حضرت فرمایا اس ہندوستان کے جہاد کے اندر جو مجاہدین شریف ہوں گے وہی مجاہدین حضرت عیسان نبی علیہ سلام السلام کے ساتھ شریف ہوں گے انہیں کی نسل اور انہیں کی جماعت شریف ہوگی دجال کو ان کی نسل خاتمہ کرے گی یہودیوں کو یہ دیش تو نابود کریں گے اب مزے کے دن ہے کہ آپ کی چائے میں کوئی فرق آیا آپ کی سلیمہ بینی میں کوئی فرق آیا آپ کی شادی بیاہ کی محفلوں میں کوئی فرق آیا حبیت نام کی کوئی چیز تھی غیرت نام کی کوئی چیز تھی وہ تیمور کے گھر سے رخصت ہو گئی کہاں ہے غیرت کہاں ہے حیا کہاں ہے آج حمیت ہماری ایک ایٹ کوئی چھیل ہماری ایک مٹھی بالو ہمارے گھر کے تعمیر کے وقت کوئی لے ہے کسی کی مجال جو ایک روپیہ ہمارا نکل لے اور ایک سکہ ہمارا نکل لے ایک تین زمین ہماری لے اور ہمارے بھائیوں ہمارے بہنوں پر سرخ دریندے جو ہے وہ خون چوستے رہے ماؤں کی آبرو لوٹتے رہے بیٹوں کی آبرو لوٹتے رہے بارہ بارہ سال کی بچی پر تیرہ تیرہ اور چودہ چودہ یہودی درندے انہیں حاملہ بنا کر انہیں بند کوٹریوں میں رکھ کر انہوں نے کہا کہ ان مسلم بچوں سے اور ان جو ہے مسلمانوں کی لڑکیوں سے ہم یہودی رتبہ داخل کر کر یہودی بچے پیدا کریں گے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہماری بیوی خوش ہے ہم مقدمے میں جیت رہے ہیں ہماری بیٹی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہی ہے فلسطین میں کیا ہو کون جانے گاگا میں کیا ہو کون جانے اسرائیلی بھیڑیے اسرائیلی کتے ایک سال سے انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی دوائیوں کو بند کر دیا تھا بجلی کو بند کر دیا تھا یا سبے کو بند کر دیا تھا غذائی اجناس کو بند کر دیا تھا اور وہاں کا آدمی یہاں یہاں کا آدمی وہاں نہیں جا سکتا تھا ان بھوک سے تڑپتے ان پیاس سے پھلکتے اور ان دوائیوں سے مچلتے ان بیماروں پر ان مجبوروں پر جو کبھی پتے چبا کر شیر علی تاریخ کی یاد کو زندہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کیا لینا دینا ہے ہمیں شاید ان کا کلمہ اور ہوگا ہمارا کلمہ اور ہے کا کعبہ اور ہوگا ہمارا کعبہ اور ہے ہمارے داڑھی مڈانے کے لیزر بلیٹ میں کوئی تبدیل نہیں آنی چاہیے ہمارے من پسند ناول میں کوئی فرق نہیں آنی چاہیے ہمارے نہار پیٹ کی چائے کا وقت تبدیل نہیں ہونا چاہیے ہمارے شکرانے ہمارے برتھ ڈے کی محفلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بنتے رہے ان کا خلیفہ اور ہوگا ان کا نبی اور ہوگا ان کا دعوی اور ہوگا بہت کرا بہت کیا یہی کیا کہ جمعہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر پیٹ کے اندر حرام کے لک میں رکھ کر اللہ سے دعا کر دی اے اللہ یہ کو غارت کر دے اے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے بہت ایک قدم آگے بڑھا ایک پینل لیا اور اس کے اندر لکھا اسرائیلی مردہ باد و نصارہ باد اسلام زندہ باد اس کے چہرے اسلام سے خالی اس کی عورتوں سے پردہ خالی اس کے گھر کے اندر ناچ گانے کے اڈے اور یہ چٹ فٹ اور انشورنس اور بیمہ کی اسکیموں میں مبتلا ہو کر وہاں کے کپڑے نکال کر سپر سندر بھی کے ساتھ جیسے ملتا ہے کتا کتیا کے ساتھ جیسے ملتا ہے وہ کر رہا ہے حق ادا ہو گیا اس ہندوستان کے اندر اگر جلسوں سے کچھ ہو سکتا تھا ہندوستان کے اندر جلوس سے کچھ ہو سکتا تھا نعرے بازی سے کچھ ہو سکتا تھا یہ ہندوستان کبھی کی جنت ہو چکی ہوتی یہ ہندوستان کبھی جنت کا نقشہ بن چکا ہوتا ان یہودی پنڈوں کو معلوم ہے ساری دنیا چیختی رہے بش کو جوتا خور کہتی رہے بش کے سر پر انٹرنیٹ کے اندر جوتے برساتی رہے وہ مسلمانوں کو حیا نہیں ہے دیش کے نام آنے والے کو ہم کہتے ہیں کتا کا پاخانہ کھا کر آیا سور کا پاخانہ کھا کر آیا اپنے باپ کے مرے ہوئے باپ کا پیشاب پی کر آیا جمعہ کا خطیب تمہاری صدقات پر پلنے والا خیرات پر پلنے والا تمہارے جمعے کی چادر کے چندوں سے پلنے والا تمہیں چیز تجب کہتا ہے کہ مرے ہوئے کتے کھانے والوں سور کھانے والوں تمہیں جب سیرت نہیں تمہارا نام عمر تمہارا نام ابو بکر تمہارا نام تمہاری بیٹیوں کا نام عائشہ صدیقہ فاطمہ تو وہ سور کھانے والے وہ شراب پینے والے وہ بیٹیوں کے ساتھ پو کالا کرنے والے وہ کتیا کے ساتھ بدکاری کرنے والے وہ اپنی بیوی کے پاس کتے کو لا کر چھوڑنے والے تمہارا جوتے مارنے سے ان کو حیا جائے گی اور تمہارے نعرے بلند کرنے سے تمہیں عقیرت نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں کہا گیا کہ تمہارے داڑھی مڑے چہرے پر آقا خوب دیں گے تمہارے اس یہود و نصارہ کے لباس پر آقا شفاعت کا پروانہ نہیں دیں گے اور تمہارے اس سوکھ کھانے پر زمین و آسمان لانت برسائے گی جب میرے کہنے پر قرآن و حدیث کی ترجمانی پر ہمیں جمعہ کے دن نہیں آ رہی ہے ایک مٹھی مسلمان ٹاؤن ہال کے سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل مرد آباد بش مرد آباد امریکہ مرد آباد اس کو جائے گی یہ سب ناٹک کے کام چھوڑو یہ سب جو ہے بنگلابی کے اور ریا کاری کے اور شوبدا بازی کے کام چھوڑو مسلمانوں اللہ کے حقیب پاک حضرت سیدنا ابو ہرینا رضی اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوت الہندی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے غزوے کی بشارت دی شاملی کا میدان ہے اور حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے دارلوم دیوبند کا قیام ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشن رومان کی تحریر ہے یہ قصبہ ہند کی بشارتیں ہیں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان کو چھوڑ کر کو اپنانا یہی قصبہ ہند کی بشارت ہے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک محمود کا قال اللہ قال رسول کا درخت دینا اور دوسرے محمود کا قال اللہ قال رسول کا درس لینا یہی قصبہ ہند کی بشارت ہے حضرت عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا کریمت اللہ اعلان جہاد کا بلند کرنا اور وقت کی ظالم اور کامل حکومت کے خلاف فتوا دینا یہی فصب ہند ان کی بشارت ہے اور اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے حضرت ٹیم و سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کرنا یہی فصب ہند ان کی بشارت ہے لوگوں جمہوری مسلمانوں اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں مدارس پر تانے دینے والوں مساجد اور ملاؤں کو پگڑیوں کو داڑیوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں اب تمہارے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں اس لیے کہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے ہندوستان کے اندر جہاد کا رنگ بلند ہوگا یہ زمین آسمان کے مقام پر جا سکتی ہے آسمان ہمارے پیروں تلے آ سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے اور پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑ سکتے ہیں مرد اپنے بچوں کو جنم دے سکتا ہے اولاد کو دودھ پلا سکتا ہے بکری کی بکری کا بچہ بکری انسان کے بچے کو جنم دے سکتی ہے دنیا میں سب کچھ الٹا پلٹا ہو سکتا ہے چاند بادل برسا سکتا ہے سورج ٹھنڈی ہوائیں دے سکتا ہے میرے آپ محبوب کی قسم اور رب کائنات کی قسم محبوب کا اور جھوٹا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہندی ہندی کے ہند کی آپ نے بشارت دی وہ ہندوستان کا غزوہ ہوگا داڑی ملوک کی خیر نہیں ہوگی وہ ہندوستان کا غزوہ ہوگا یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی گزارنے والوں کی خیر نہیں ہوگی وہ ہندوستان کا غزوہ ہوگا یہود و نصارہ کا پیشاب پینے والوں کی خیر نہیں ہوگی داڑی بڑھانے والے اور انگریزی ترتیب کو تمدن اپنانے والے اور انگریزی زبان کے اندر یس نو اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر رنڈیوں کی طرح ایکٹنگ کرنے والوں کی خیر نہیں ہوگی بہت کم دن رہ گئے ہیں کہ ناچنے والوں کو دعوت نوپریس دیا جا رہا ہے بہت کم دن رہ گئے ہیں کہ رنڈیوں اور گانے والے اور جانیوں کو آج کل اوارڈ دیا جا رہا ہے اب ان کے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں ابو جہل کبھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ماں اور ماں دو ننے منہ بچے میرا قتل کر دیں گے ابو چہل کبھی خاص میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن بچوں کے لیے میں نے مال کو کمایا دولت کو کمایا ایک وقت ہوا آئے گا کہ میرے بچے میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے پھر اور میں کام سے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس دھرتی پر میری بات چلتی ہے میری حکومت ہے وہی اس دھرتی کا سمندر اور اسی دھرتی کا پانی مجھے لے کر ڈوبے گا نمرود نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ مچھر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن کر میرے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو جائے گا اور میری کھوپڑی پر جوتے بڑھنے لگے کہیں گے جسے نمرو زندگی میں خواب دیکھ رہا تھا شداد خواب دیکھ رہا تھا حامان خواب دیکھ رہا تھا قانون خواب دیکھ رہا تھا ابو ابو جہل خواب دیکھ رہا تھا سیکولر مسلمانوں حکومت کی اسکیموں کا پیشاب پینے والوں جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ یہ دنیا ہے یہ ہندوستان ہے یہاں سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے دھرم کی بات جہاد کی بات نماز کی بات روزے کی بات اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتی کہو اس لیے کہ اب امریکہ کے پلٹنے کے اب یہ سارا کے پلٹنے کے اب مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کر کر ان کو تباہ اور برباد دیں گے عراق پر امریکہ نے جو حملہ کیا وہ یہی بہانہ کر کر کیا کہ یہاں پر کیمیائی زہریلی گیاس ہے لیکن جب اس کی جانچ کی گئی اور جب اس کی تحقیق کی گئی کوئی گیس گیاس نہیں تھی کوئی زہریلی مادہ نہیں تھا اور آج تک لاکھوں افراد کو تہ تحت کر دیا گیا نیز نابود کر دیا گیا ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا ہزاروں لاکھوں بچوں کو یقین کر دیا گیا آبادیوں کو پہلانے کے اندر تبدیل کر دیا گیا اس سے بدترین قسم کی گیس زہریلی گیس یہ اسرائیلی کتا صرف پوری دنیا کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ کی تعداد میں اور مسلمان دو سو کروڑ کی تعداد میں دو سو کروڑ مسلمان ایک تالاب کے اندر پیشاب کرے یہ اسرائیلی کتے مسلمانوں کے پیشاب میں ایک ایک پارٹی سیون کے اندر نہیں گولا بارود کے اندر نہیں مسلمانوں کے شرمگاہ سے نکلنے والے پیشاب کے قطروں کے اندر ٹوٹ کر مر جائیں گے لیکن ایک مسلمانوں کی آبادی پر آج مسلمان اخباروں کے اندر کالم لکھتے ہیں ارے یہ تو زمین کی لڑائی ہے بیت المقدس ان کے پاس کا ہے کیا بیت المقدس کی طرف قلعہ بنا کر مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھا تھا کیا حضرت سلیمان علا نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر نہیں کیا تھا بیت المقدس حضرت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام السلام کی حیدر سلیمانی نہیں ہے کیا بیت المقدس وہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک کے میں پارے کے اندر کیا سبحان شبانندی حسرا وقتی الحرام المسجد الاقصى یہ جو مسجد افسا ہے کیا اللہ نے میرا اس کے تذکرے میں اس کا ذکر نہیں کیا کیا بیشتر پیغمبر بیت المقدس کے ارد گرد مضبوط نہیں ہے کیا اللہ نے وہاں کی ندی کو پاکستان ندی ہی کہا کیا اللہ نے یہ نہیں کہا وہ بارت نہ ہو ہم نے اس کے ارد گرد برکت کا ماحول پیدا کر دیا وہاں کے بچے کیوں شہید ہو رہے ہیں وہاں کی خواتین کیوں بیوہ ہو رہی ہے وہاں کے نوجوان کیوں پک رہے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کی طرف سے مسلمان بیت المقدس المقدش اول کے لیے وہ اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں مسلمانوں تمہارے داڑھی منڈانے میں نہیں نہیں اس تقریر کے بعد کوئی فرق نہیں آنا چاہیے وہ اور ہے تم اپنے پڑوس کے مسلمان کی فکر نہیں کرتے ہو اپنے مسلمان کا قرض دبا لیتے ہو اپنی برادری کی زمین دبا لیتے ہو اپنے جیسے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیتے ہو کیا ضرورت ہے کہاں بیت المقدس کہاں غازہ پٹی کا فلسطین کون اسرائیلی کتا نہیں نہیں کوئی فکر نہیں تم شادی میں مست رہو ویڈیو گرافی میں مست رہو کیمرہ کشی میں مست رہو تمہارے پٹ میں کوئی فرق نہیں تمہارے سوٹ کے لینے دینے میں ماں کا بلاکار کرنے میں مسلمانوں دیکھو ڈرنا نہیں کوئی فرق نہیں وہ پنٹتے رہیں وہ نظرانہ پیش کرتے رہے وہ جان دیتے رہیں اور مسلمان اخبار میں کالم لکھے یہ تو زمین کی جنگ ہے اسرائیل دنیا کا وہ ملک ہے اسرائیل دنیا کا وہ ملک ہے جس کو زبردستی بسایا ہٹلر نے فلسطین کی سرزمین کے اندر ہٹلر نے جب لڑائی لڑی مدینہ المنورہ سے ان حرامیوں کو نکال دیا گیا کتوں کو پہلے نکالا کہا کہ پہلے کالے کتوں کو نکالو اور اس کے بعد عام کتوں کو نکالو پھر اس کے بعد آخا نے فرمایا کہ جب جزیرت العرب مکت المقرا اور مدینت المنورہ ظاہری کتوں سے اور ظاہری نجاست سے پاک ہو گیا آخا نے فرمایا الیہود امن نسانا من جزیرت العرب ان کتوں کو اسلام مسلمان دشمنوں کو ان کو جزیرت العرب سے نکال دو اللہ کے حبیب میں بات آفا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاد گرامی کے بعد ان یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا گیا یہ ساری دنیا کے اندر بھٹکتے رہے یہ یو پی کے اندر بھی ہیں یہ بامبئی کے اندر نلیمان ہاؤس کے اندر بھی بنا لیے ہوئے تھے اس لیے کہ زمین نے ان کو بنا دینے سے انکار کر دیا تھا مسلمانوں نے جمہوری ممالک نے اور ہندو ممالک نے عیسائی ممالک نے ان کی شرارت کو دیکھ کر ان کی بدکاری کو دیکھ کر ان کی عیاشی کو دیکھ کر ان کی بے حیائی کو دیکھ کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق لوگوں سے جو حکارت کی نگاہ سے آپ نے دیکھا تھا اور ان پر اللہ کی لانت کا جو دور تھا جب کبھی ہم سورج فاتحہ پڑھتے ہیں غیر مقصود یعنی ہی یہ مقصوب والے ہی ولدانی صحابی نے پوچھا اس سے مراد یہودوں نے سارا تو نہیں آقا نے فرمایا بھلا اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ کروڑ ہاں کروڑ نمازی نماز پڑھتے ہیں تو ان پر لانت کی جاتی ہے اور ان کے دامن سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کی جاتی ہے اور قرآن نے ان کو کہا ارے ہمیشہ کی لانت ہمیشہ کی ذلت اور خدا کی لانت اور پھٹکار کا ہاتھ ان کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا یہ وہ قوم تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس دھرتی پر اللہ نے سب سے زیادہ احسانات اسی قوم کے کر بیشتر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی علیاشی کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہفتے کا دن جو ہے تم مقدس مانو تو یہ جو ہے اس کو جمعہ کا دن مانو تو انہوں نے نہیں کہا جو ہفتے کا دن کہا تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تو جالی پستے کو ڈال دیتے تھے اور اقبال کو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے اور جب ان کو چربی کھانے سے منع کیا گیا تو چربی کو تیل بنا کر استعمال کرنے لگے اللہ کے ہر حکم کے خلاف یہ شرارت کرنے لگے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا کہا کہ ہم شکار تھوڑی نہ کر رہے ہیں ہم تو جال بچھائے ہوئے ہیں اتوار کو مچھلی پکڑ رہے ہیں چربی سے منع کیا گیا کہا کہ ہم چربی تھوڑی نہ کھا رہے ہیں چربی کو پگلا کر اس کا تیل کھا رہے ہیں اور جب ان کو کہا گیا جاؤ جاؤ یہ بیت الوقت بیت المقدس تمہیں ویلکم کہنے کے لیے اور خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے قولو حصت النقل لکم خطایا کو تو تم یہ کہو داخل ہوتے ہوئے حصت ان کا لفظ کہو حصت ان کے معنی اے اللہ ہم گنہ گار ہیں ہم مجرم ہیں مولا نقل لکم خطایا کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ نے کہا وسا نزید المحسنین اگر تم یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے تو ہم تمہارے اوپر اور احساس کریں گے اور نعمتیں داخل کریں گے اور اللہ نے کہا بس الباب سجدا تم سجدے کی حالت میں داخل ہونا یہ اتنی کبھی قوم یہ اتنی زلیل قوم میرے اللہ کی پسند میرے رب کی پسند آج ان کے چہرے تم بناتے ہو ان کی تہذیب کو تم اپناتے ہو ان کے طور طریقے کو اپنانے والا آج ماڈرن اور مہذب کہا جاتا ہے ہے لانت ہے مسلمانوں مسلمانوں لانت ہے نبی کا چہرہ چھوڑ کر یہود و نسارا جن پر میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم سور جو پاخانہ کرتا ہے اس پاخانے میں جو کیڑا ہے اس کیڑے کو رب کائنات زبان دے اور ایک یہودی پیڑا اور ایک اسرائیلی کتا اور ایک نسارا کا بچہ پیڑا اگر سامنے سے جائے اور اس جو ہے سور کے پاخانے کے کیڑے سے سور سے نہیں کی گندگی سے نہیں بلکہ اس کے کیڑے سے ہم یہ پوچھیں بتاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں فرشتوں کی نگاہ میں یہ یہودی بہتر ہے یا تو بہتر ہو میرے رب کی قسم وہ سور کا کیڑا اور آخانے کا جراثیم کہے گا الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے اللہ نے مجھے یہودی نہیں بنایا اللہ نے مجھے نصارہ نہیں بنایا اللہ کی نگاہ سے یہ قوم اتنی گری اتنی گری جو ان کو شرارت ان کے مزاج میں کمیونٹی ان کے مزاج میں اور بدینت ان کے مزاج میں بکول الباب سجدہ سجدے کی حالت میں داخل ہو تو ان اسرائیلی کتوں نے کیا کیا کہ اپنے پاجا میں کھول کر پاکانے کی جگہ سے داخل ہوئے اور کہا بکولوت نقل تم ہنتا کہو یہ کہتے لگے ہنتا یعنی گیہوں کا دانا نئے نئے مغفرت مغفرت نہیں چاہیے ہمیں اسے آج کے دنیا کے کتے کہتے ہیں کس نے دیکھا مغفرت کس نے دیکھا کلاوت پر ثواب کس نے دیکھا جمعہ کے بیان سننے پر اثرات روپیہ روپیہ پیسہ دولت ہم جمعہ کی صبح میں علی سجا اور دار پڑھتے ہیں اور یہ مصنون ہے ہمارے یہاں جو ہے گریٹ ہے کہ جو آدمی آخر میں آتا ہے ماشاء اللہ کبھی وہ ترقی ہی نہیں کرتا جب اس نالائق گدھے کو پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی فجر میں ذرا خلاف لمبی ہوتی ہے اسی کے حساب سے وہ دے رہا ہے چلو اپنے وقت مقررہ پر روزانے کی طرح آ جائے گا تو کم سے کم پہلی رفتار اسے مل جائے گی نماز میں تول مول دیکھا آپ نے کہ جو آدمی آخر ہم دکھائیں گے ہم دکھائیں گے کہ جو آدمی آخر کا پلر بنا ہوا ہے وہ آخر ہی کا ہے جو جمعہ میں آخری سب میں وہ آخری وہ ترقی نہیں کرے گا وہ ترقی نہیں دنیا اس کے اوپر ایک منزل اس کے پاس والی پلیٹ وہ سامنے والی جو ہے جگہ یہ وہ جو پیچھے ہے پیچھے جو اوپر ہے وہ اوپر کسے چاہیے کسے چاہیے ہم تو خامخا ان اسرائیلی کتوں کو گالیاں دے رہے ہیں جس کے منہ پر داڑھی ایک مٹھی داڑھی نہیں آ سکی اور جس کی چیک کر کر پیشاب کا نظر آ رہا تھا پاخانے کی جگہ کا ہو نظر آ رہا تھا آج بھی نظر آ رہا ہے جس کے سر پر انگریزی بال تھے وہ ترقی کر کر کم سے کم بیچ کی مانگ نکال کر چلو ہم آقا کی طریقے کو اپنا لیں گے چلو ٹوپی کو اپنا لیں گے چلو ٹوپی والا عوامے کو اپنا لیں گے بتلاؤ آپ کی زندگی کے چوبیس سال ہوئے آپ کی زندگی کے چالیس سال ہوئے آپ کی زندگی کے ساٹھ سال ہوئے دنیا میں کتنی ترقی کی اور آخرت کے معاملے میں آپ نے کتنی ترقی کی کیا نماز کے صفوں میں سفے اول کے مسلی بن گئے اگر آپ دوسری رکاوت میں آنے والے تیسری رکاوت میں آنے والے تقبیر تحریمہ میں آنے والے ملک ہو گئے آپ کی نماز جماعت سے چھوٹ رہی تھی کیا جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہو گئے آپ اگر آپ ہوتے ان اسرائیلی کتوں کی طرح وہ تو اپنے چٹی کو نکال کر پاجامے کو نکال کر تاخانے کی جگہ سے داخل ہوئے شاید آج کا منافع کتا مسلمان ہوتا تو دینی سے ہم حقبصری کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوتا یہ جو ہے انعام یہ دشمنی کیا نہیں بتا رہی ہے کیا ترقی کی اس وقت کسی لمحے ملک الموت تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ملک الموت کا بچہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں دس سال گیارہ سال ستر سال اسی سال ہم نے کوئی اگریمنٹ کیا ہوا نہیں ہے ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہوا نہیں ہے اے ملک الموت کا اس پرجہ کبھی بھی کر سکتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کعبے کے تحفظ کا واسطہ دے کر حضر اسبت کا واسطہ دے کر مسلمانوں تمہیں اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر اس وقت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ٹھنڈے دل سے اس سوال کا جواب آپ دینا اس وقت ملک الموت ہمیں بلائے اور خبر میں ہمیں داخل کر دیا جائے تو کیا خبر میں پسلیاں ملنے کا علاج ہمارے پاس منکر نکیل کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے کیا وہ پل شرا جو پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جس پر لوگ کھڑکھڑا کر اور گڑ گڑا کر گر جائیں گے اس سے بچنے کے لیے کوئی چیز ہے کیا میدان محشر کے اندر ایک پیسے کے برابر جب سورج ہو جائے گا اور پیغمبر اور اولیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور اس کو کی حالت ہوگی تیرا ایمان تیرا کام نہیں آئے گا تیرا کارخانہ اے جورو کے بلا تیری جورو اے اولاد کے پجاری تیرے بچے تیرے کام نہیں آئیں گے ایک پیسے کے برابر سر کے اوپر ہوگا حضرت آدم حضرت موسا حضرت عیسا حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت لوس ایک لاکھ چوبیس ہزار کے حالت میں ہوں گے میں ایران پیر کی بات نہیں میں کی بات نہیں میں امام بخاری کی بات نہیں میں شاہ ولی اللہ محدث کی بات نہیں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بات نہیں ان سے بڑے بڑے وہ پیغمبر جو بخش بخشائے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا آسمانی الہام اللہ وہ پیغمبر اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ پیغمبر اللہ کے راستے میں جلا دیے گئے وہ نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے وہ داڑھی ہے اور اس وقت کھانے والے اور دولت کے پجاری اور جورو کے بلا وہ اولاد کے پجاری وہ زمین کو ناپتوز کر رکھنے والے وہ پیسوں کو گن گن کر رکھنے والے اللہ کے لیے بتا اللہ کے لیے بتا اس وقت اگر آخرت کا بلاوا آ سال غسل دینے لگے نماز جنازہ ہماری ہونے لگے اور خبر میں ڈال کر لوگ مینا کے ڈھیلے پار آنے لگے اللہ کے لیے بتاؤ جانا ہے نہیں ہے ہمارا دادا گیا نہیں گیا ہمارا دادا کا باپ گیا نہیں گیا فرون گیا نہیں گیا ابو طالب گئے نہیں گئے ابو جہل گیا نہیں گیا جب سب چلے گئے تو کیا ہمارا رہنا اس میں کوئی دکھ ہے کلو منالی علیہ کا وجہ ہو ابری کا ضلع دادی بنی میرا اللہ کہتا ہے ہر چیز کو پڑا ہے ہر چیز کو جو ہے نابود ہونا ہے سورج اس کی روشنی کو چھین لیا جائے گا چاند کی چاندنی کو چھین لیا جائے گا ستاروں کی چمک اور رونق کو چھین لیا جائے گا جب اتنا بڑا سورج بے نور ہو جائے گا اتنا بڑا چاند جب بے نور ہو جائے گا اتنے لاکھوں ستارے مردہ ہو جائیں گے ادھر سدا انفطرت وإذا الكواكب انقدرت وإذا الجبال صيرت وإذا الإشار سی اے نا خطفے سے پیدا ہونے والے تو بڑا ہے یا سورج بڑا ہے تو بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے تو بڑا ہے یا پہاڑ بڑے ہیں یا تو بڑا ہے یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں جب آسمان موت آئی ہے جب ستاروں کو موت آئی ہے جب زمین کو موت آئی ہے جب سورج کو موت آئی ہے جب عالم کو موت آئی ہے جب فرشتوں کو موت آئی ہے جب پیغمبروں کو موت آئی ہے جب موت دینے والے فرشتے کو موت آنی ہے تو کیا تیری دولت باقی رہ جائے گی کیا تیری دنیا باقی رہ جائے گی کس دھوکے کے اندر ہے اور کس غرور کے اندر تو مبتلا ہے یا یہ انسان نہ مر رہا تھا کہ رب نکل کری کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اچھے اچھے آخرت کے واقعات سن کر آخرت کے جو ہے حادثات کو سن کر اتنا پانی ہو جاتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی محرم الحرام کا رہتا یہی آشورے کی تاریخ تھی نو محرم الحرام تھی رات کے اندر سورج غروب ہو چکا تھا اور رات میں تاریخی نے جگہ لے لیا تھا وہاں چن چن کر یہ فوج اپنے بیٹھ کو نشانہ بنا رہی تھی رات کے وقت جنگ کا اعلان ہو چکا تھا حضرت عباس خیمہ تلاش کرنے لگے کہ حضرت حسین کا خیمہ کہاں ہے تو چنانچہ سے پتا کیا گیا یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ ہے کون سی غلط فہمی میں مبتلا ہے کون سے چیز نے تجھے دھوکے میں دے رکھا ہے کون سی چیز نے تجھے جو ہے فخر کے اندر تکبر کے اندر مبتلا کر رکھا ہے گئے حضرت عباس اور پھر گٹایا دروازہ کہا کون پروایا ہو حضرت حسین نے بلایا کہا حضرت احباس نے کہ جنگ جاری ہے اور آپ یہاں رات کی تنہائی میں کچھ اور کر رہے ہیں قربان جائے وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت حسین ان کی شہادت یقینی تھی اور ان کے بارے میں طے شدہ تھا کہ کل یہ اپنے نانا سے ملنے والے ہیں کل یہ ہووں سے دیا کرنے والے ہیں کل آج ان کے رہنے بیت ان کے گھرانے والے قطرے قطرے تاغی کو تڑپ رہے ہیں کل جنت کی لہروں کے اندر ہوتا دینے والے ہیں میرے اور تیرے یقین کی طرح حسین کا یقین نہیں بنا تھا حسین کا یقین آسمان سے بنا ہوا تھا حسین کے یقین پر نبی نے مہر لگائی تھی حسین وہ تھا کہ دنیا کے چپے چپے میں جب جمعہ کا خطبہ پڑا جاتا ہے تو یہ اعلان لگایا جاتا ہے سیدہ شبابی آہدی جنت حسن اب حسین کے جنتی نوجوانی سرکاروں کے نوجوان حضرت حسن رسالت جناب بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ سے حضرت حسین کو نہ صرف جنتی بلکہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کا کتاب مل چکا تھا اے حسین تو نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا اے حسین تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اے حسین تو وہ تھا جو جب ابراہیم میرے محبوب کے پاس آئے اور آپ نے عرض کیا کہ جب دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے نمازوں کو بھی اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے ہیں تو کہا دو چیزوں کا اختیار کیا جاتا ہے امت کو لو گے اپنے نمازوں کو شہید کرنا پڑے گا اور اپنے نمازوں کو لے گئے امت درد درد کی بکاری ہوگی اور درد کی ٹھوکریں کھائے گی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قدر نکل گئے فرمایا اس جیسے سینکڑوں حسین میری امت کے لیے قربان جس امت کے لیے اپنے محبوب ہمارے محبوب نے اپنے نوازوں کو شہید کیا باہر اس امت کو اس کا چہرہ راس نہیں آ رہا ہے اس کی تحریر راس نہیں آ رہی ہے اس کے طریقے اور اس کی سنتیں راس نہیں آ رہی ہیں اور اس کی بتائی ہوئی حدیثیں جھوٹی لگ رہی ہیں جو ہماری ماں بالوں کی آبرو لوٹے جو ملکوں کو کھائے جو نوجوانوں پر بچھو چھوڑے سانپ چھوڑے آگ کے اندر ڈالے اوپر بلڈنگوں سے گرائے پیٹ کے اندر پیٹرول بھر کر چلائے اور ان پر باجش چلائے اور ملکوں کے ملکوں کو تباہ کرے برباد کرے تم اللہ سے کیوں یہ نہیں کہہ دیا خدا مجھے اس سے بہتر کتا بنا دیا ہوتا اس سے بہتر سور بنا دیا ہوتا جو ٹولی میں لیر کا چہرہ جو انگریزوں کا چہرہ جو یہود و نسارا کا چہرہ وہ محبوب کا چہرہ جس نے اپنے نوازوں کو مت کے لیے شہید کر دیا آقا نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں اس سرزمین کو دیکھ رہا ہوں اور اس خطے کو دیکھ رہا ہو جس خطے پر تیرے نوازوں کا خون گرے گا اس امت کے لیے آقا نے اپنے جگر پاروں کو شہید کر دیا اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو شہید کر دیا اپنے دل کے ٹکڑوں کو شہید کر دیا آقا بے پنا بے پنا واپس کیا کرتے تھے حسین کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ تھی حسین کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس لیے کہ حسین کا باپ علی تھا حسین کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس لیے کہ آقا کے جگر کے ٹکڑے تھے آقا کے دور نظرتے آقا کے درخت نظرتے آقا ایک مرتبہ اپنے اوپر بٹھا کر اب حضرت حسین کو سواری بنا سوار بنا کر لے جا رہے تھے صحابی آئے فرمانے لگے یہ کتنا بہترین سوار ہے سواری ہے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میں خوش قسمت ہوں کہ حسین کو میں نے اپنے اوپر بٹھا دیا جو حسین کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ جبرائیل کو تکلیف دیتا ہے جو جبرائیل کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے حسین تو بخشا بخشایا تھا حسین تو نبی کے دل کا ٹکڑا تھا حسین تو نبی کے جگر کا پارا تھا حسین تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی حضرت عباس نے فرمایا تیرے گھرانے والے قطرے کترے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں تیرے گھرانے والے آج مشکل حالت میں ہیں حسین آج تیری ضرورت ہے حضرت حسین نے کہا کہ آج کی رات میری دنیا کی آخری رات ہے خدا جانے رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آج کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا آج کی رات میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا آج کی رات میں اپنے رب کو بنا لوں گا اب ان سے کہو اگر یہ شہید بھی ہو جائے تو کل حوض کوثر میں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے ابا اگر میرا رب مجھے پکڑ لیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی آج آخری رات رب کے دربار میں مجھے دے دو مجھے رب کے دربار میں بار استعمال کرتے دو حسین مغفرت کے پروانے مل چکے تھے حسین جنت کی صنعت مل چکی تھی آج داڑھی بڑوں پر شوگر کے بیماروں پر ہارٹ کے بیماروں پر وال بند ہے برین ٹیومر ہے بلڈ کینسر ہے اور پینشن مل رہی ہے حکومت کے ایوانوں نے تھک کے دے کر نکال دیے کہ تم ہمارے کارخانوں میں رہنے کے لائق نہیں پھر یہ جو ہے گاڑیاں اڑا رہے ہیں حسین رات کو روئے حسین رات کو تڑ دے حسین رات کو مل کے اور یہ کہے کہ میری دنیا کی رات کی رات مجھے توبہ کرنے دو مجھے استقبال کرنے دو مجھے اپنے آج گھر کو سلیما کٹا بنا کر آج اسرائیلی کتوں کی نقالی کر کر آج وہ نصارہ کے تسیم و تمدن کا بنا کر مسلمان کیسے سینے پر پتھر رکھ کر تو مطمئن ہو گیا اللہ کے لیے بتا اللہ کے لیے بتا اس وقت غلامہ آ جائے تیرے پاس من رقوقہ کا کا جواب کیا ہوگا تیرے پاس معفیم کا کا جواب کیا ہوگا تیرے پاس رجل بوئی تفریح کا جواب کیا ہوگا عمر ڈرے بکر ڈرے حسن ڈرے حسین ڈرے سید وہ ڈرے مشرح مبشرہ جن کو دنیا کے اندر کفن آنے سے پہلے بازار میں جنت کی صدق کی تھی وہ بدری صحابہ تین سو تیرہ جن کا نام لے کر اگر ہم فضائے حاجت کی دعا کریں ہم اپنی ضرورت کی دعا کریں اللہ ان کے ناموں کے صدقے میں ہماری حاجت کو پورا کرتا ہے یہ بدری صحابہ ڈرے ڈرے یہ عہدی صحابہ ڈرے یہ شیر ابھی تعلیم کے اندر تاکہ والے کون سے تو دل رکھتا ہے کون سا جگر رکھتا ہے تجھے ہمت کیسے ہوتی ہے نبی کے طریقوں سے بغاوت کرنے کی اور آقا کے طریقوں سے بغاوت کرنے کی اسرائیلی اور یہود و نسارہ کے پنڈوں کا چہرہ بنانے کی جن کی ہم دنیا کے اندر <coughs> سورے بادشاہ پڑھ کر لاکھوں مرتبہ ان کے طریقے سے بچنے کی اور ان کے لالت کے طور سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اس المستقیم اے لا ہمیں سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے پر چلا انتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا کس پر انعام ہوا فلم میں کام کرنے والوں پر فلم کے اندر ناچنے والوں پر فلم میں گانے والوں پر حکومت کا گھٹالا کرنے والوں پر ستیم ستیم کے معنی سچے کے اور سچائی کا وہ ثبوت دیا وہ ثبوت دیا وہ ثبوت دیا کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے اندر اس سے بڑا گھوٹالے کا ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہندوستان کے اندر چارہ گھوٹالا ہوا ہندوستان کے اندر شیر گھٹالا ہوا ہندوستان کے اندر بوفورس کا گھوٹالا ہوا ہندوستان کے اندر چارہ گھٹالا ہوا ہندوستان کے اندر شکر کا گھوٹالا ہوا ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تمہارا انشورنس کا گھوٹالا ہوا سو پچاس اور چھ کے اندر وہی سے شروعات ہو گئی لیکن اس جناب نے راجو نے کمال کر دیا ساڑھے سات ہزار کروڑ کا گھوٹالا دھوکا دہشت طرح کی ہوتی ہے ایک دہشت گرد بے حقوق ہوتا ہے وہ سائیکل میں کم بن کر آتا ہے بیس آدمیوں کو مارتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے اور کچھ دکانوں کو تباہ تاراج کر دیتا ہے خاندان قبیلے نسل در نسل جیلوں کو جانے لگتے ہیں یہ بے وقوف غیر منظم غیر شائستہ دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گرد پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہزاروں آدمیوں کو خود کرنے پر مجبور کرتے ہیں ہزاروں آدمیوں کے گھروں کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں ہزاروں آدمیوں کے سکھ کو چھین لیتے ہیں ہزاروں آدمیوں کے امن اور چین کو چھین لیتے ہیں کبھی ہندوستان کا کوئی فوجی ہندوستان کی کوئی میڈیا راجو کو دہشت گرد کر کہنے کی اس نے ہمت کی اس نے سکم کمپنی کے چلانے والوں کو دہشت گرد کہنے کی ہمت کی یہ کیونکہ منظم طریقے سے دہشت گردی کرتے ہیں دہشت گرد کیا کرتا ہے ایک گھر پر بم پھینکتا ہے دو دکانوں پر بم پھینکتا ہے پندرہ آدمی زخمی ہوتے ہیں چار آدمی مرتے ہیں اور واویلا مچایا گیا ٹوپی والا پکڑا گیا داڑھی مالا پکڑا گیا اس میں کتنے مرے چار مرے کتنے زخمی ہوئے بیس زخمی ہوئے کتنے جیل کو گئے دو سو گئے اور کتنے گھرانوں کے اندر جو ہے آئی مسلمانوں کی دو سو گھرانوں کے اندر اور امریکہ کی کمپنی نے تین کمپنیوں نے اپنا دیوانہ بتا دیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگ خودکشی کر کے مر گئے سچم کمپنی نے گھوٹالا کیا دنیا کے سودا ممالک کے اندر اس کے برانچز ہیں وہاں کے لوگ خودکشی کر کے مر گئے اور وہاں کے لوگ بھوک مریض کی زندگی گزار رہے ہیں اور گھروں کے چراغ کل ہو گئے اور ان کو دہشت گرد کہتا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کی زبان چل رہی ہے ایک دو آدمی کو مارے چار آدمی کو زخمی کرے پوری دنیا کی میڈیا سر پر معاملہ بچا لیتی ہے اور دہشت گرد کہتی ہے اور یہ پڑھے لکھے دہشت گرد جن کی جو ہے سرپرستی وقت کا چیف منسٹر کرتا ہے اور وقت کے بڑے بڑے ایم پیز اور ایم ایل اے کرتے ہیں اتنا بڑا گھٹالا اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی سیاسی کتے کو پال رکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی منسٹر کو پال رکھا ہوگا تبھی تو اسے ہمت ہوگی جرت ضرورت ہوگی کہ جب تک بڑے آدمیوں کو کھلاتا نہیں چھوٹا آدمی ہندوستان کے اندر کھاتا نہیں یہ ہندوستان ہے اور یہ ہندوستان کی سیاست ہے کہ یہاں بڑے بڑے ہزاروں کروڑوں کا گھوٹالا کرنے والے دہشت گرد کو کوئی دہشت گرد کوئی آج تک اخبار کسی نے راجو کو ٹیلی کہا کسی نے سکیم کمپنی کے چلانے والوں کو دہشت گرد کہا نہیں نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ امریکی لام چل رہی ہے اس لیے کہ اب یہود نشہ اسرائیلی کتوں کی لام چل رہی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب جزیرت العرب سے نکالا یہ یہود و نسارا مکے سے مدینے سے اور جزیرت العرب سے نکل گئے جس طریقے سے فرعون کو نہ زمین نے بنا دی نہ سمندر نے اس کو قبول کیا یہ ملود قوم اسرائیل قوم اصل میں یعقوب علیہ السلام السلام کا ایک نام ہے اسرائیل بنو اسرائیل اسی کا نام ہے اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے یہودا ان کی نسل ہے یہ یہودی اور بنو اسرائیل اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام السلام کی اولاد ہے اور اللہ کی بہت نعمتیں کسی قوم پر نہیں جتنی نعمتیں اللہ نے اس قوم پر نازل کی من و سلوا کو نازل کیا پتھر سے پانی کے چشموں کو نکالا سمندر کے اندر راستہ بنایا بے کسی قوم پر اللہ نے آسمان سے اتنے انعامات نہیں کیے جتنا کہ لیکن جب یہ مدینت المکرمہ مدینت المنورہ کے اندر ان کی کتابوں کے اندر جو پیشن گوئی تھی کہ ایک آدمی آنے والا ہے پیغمبر تو یہ سمجھ رہے تھے ہم یہودیوں میں سے ہوگا ہم نسارا میں سے ہوگا اور جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے اندر پیدا ہو گئے قرآن نے کہا یاری پونا ہو کبا یاری پونا اب نبی کی نبوت کی صداقت اور رسول کی رسالت کی سچائی پر انہیں اس درجے یقین تھا اس درجے یقین تھا جیسا کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں پر کوئی آدمی یقین کرتا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بیٹا ہے ساری دنیا آ کر کہے یہ تیرا باپ نہیں ساری دنیا آ کر کہے یہ تیرا نہیں وہ مانیں گے باپ ہے یہ مانیں گے بیٹا اس سے زیادہ آقا کی ذات پر یقین تھا لیکن تعصب تھا کہ آقا کیوں قریش میں خاندان کے اندر پیدا ہو گئے ہمارے میں آنا چاہیے سورہ سب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر پیشی کوئی کہ مبشرم برسول ہی یا تی بمباد اسکو احمد کے ان کتابوں کے اندر توریت کے اندر انجیل کے اندر بشارت دی گئی ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا ان کافروں سے زیادہ ان اہل عرب سے زیادہ ابو جہل ابو لہب کے خاندان سے زیادہ یہود و نصارہ کو یقین تھا کہ پیغمبر سچے ہیں لیکن جب پیغمبر قریش کے خاندان میں پیدا ہو گئے تعصب پیدا ہو گیا جلنے لگے بھولنے بھولنے لگے اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کو در گزر کا معاملہ کیا کئی مرتبہ ان کو معاف کیا ایک یہود عورت اسی زمانے کے اندر آپ کو دعوت دے کر کھانے کے اندر زہر پلا دیا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھا دیا تھا منہ کے قریب لے کر گئے لیکن وہی آ گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہود عورت نے آپ کے ساتھ سازش کی ہے سازشوں کو انہوں نے اسی وقت شروع کر دیا تھا دشمنی کو انہوں نے اسی وقت شروع کر دیا تھا جب ایک لمٹ ختم ہو گئی ایک حد ختم ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا کتوں کو نکالو کتے نکالے گئے بات کہا مکے اور مدینے سے ان گدھوں کو نکالو ان نالائکوں کو نکالو پھر مکے سے مدینے سے نکالے گئے جب مکد المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے ساتھ کتوں کی صفائی کے ساتھ یہ یہود و نصارہ کے پنڈے خالی ہو گئے تو پھر آگے ایک اور قدم بڑھتے ہوئے آقا نے فرمایا اپنی جو یہود امن نصارہ بن جزیرت العرب یہود و نصارہ کو ملک عرب ہی سے نکال دو تو چنانچہ ملک عرب سے نکال دیا گیا یہ دھکے کھاتے رہے ہندوستان کے اندر بھی ہیں یو پی کے علاقوں کے اندر بعض علاقوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھٹک کر آ گئے تھے اب پھر دوبارہ ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں یہ بامبئی کے اندر طالبان ہاؤس میں یہی کتے اور یہی بلڈے بنا لیے ہوئے تھے دنیا کے چپے چپے میں یہ دھکے کھا رہے ہیں اور یہ بھی مانگ رہے ہیں زمین میں دو گز زمین کے لیے ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر کے زمانے تک یہ لوگ دھکے کھاتے رہے ہٹلر کو جو ہے جنگ عظیم کا موقع آیا فوج کی ضرورت ہوئی تو اس نے اسرائیل سے اگریمنٹ کیا اسے دنیا نے یمن ایک ملک ہے شام ایک ملک ہے اردو ایک ملک ہے ایران ایک ملک ہے اور سری لنکا ایک ملک ہے پاکستان بنگلہ دیش ایک ملک ہے دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا ملک نہیں تھا یہ یہود یہ نصارہ جن کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لانت کا توڑ ڈال کر ان کو چلتا کر دیا تھا کوئی ملک ان کی شرارتوں کی وجہ سے جو قوم بیت المقدس کے اندر پاخانے کی جگہ سے داخل ہوئی جس قوم کو کہا گیا کو کہ تم یہ کہو وہ ہندت ان کے داخل ہو بنا اس قوم کو کون بنا دیتا ہٹلر کو ایک فوج کی ضرورت تھی ہٹلر نے اسرائیل سے معاہدہ کیا ایگریمنٹ کیا کہ اس میں جو ورلڈ وار تھا اس جنگ عظیم کے اندر اگر تم میرا ساتھ دو گے میں تمہیں دوں گا تو چنانچہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہٹلر نے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دنیا زمین کے اندر سب سے قیمتی مکے کے اندر مدینے کے اندر تو داخلہ نہیں مل سکتا تھا اب تیسرے نمبر پر جو قیمتی زمین ہے وہ بیت المقدس کی زمین ہے تو چنانچہ اس کمینے بلون نے اس اسرائیل کی اجڑی ہوئی قوم کو تک دنیا کے نقشے میں اس ملک کا کوئی وجود نہیں تھا اس ملک کے نام سے کوئی جو ہے چنتا نہیں تھا یہ بھکاری وہاں فلسطین کی سرزمین میں آ کر بیت المقدس کے قریب وہاں ان لوگوں سے کہا کچھ دن یہ رہیں گے یہ مہمان ہیں تمہارے اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے یہ کہہ کر ان جو ہے کتوں اور سمروں کے پیڑھوں کو امریکہ کی ناجائز اولاد کو یہاں پر بسایا رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ ان نے وہاں پر امریکہ کی بناہی اور یہود و نصارہ کے تعاون سے مستقل اسرائیل نام کے ملک وجود میں لے آیا داخل تک اس نے اس کی منظوری بھی لے لی جبکہ عالم عرب کے مملکتوں نے اور وہاں کے حکومتوں نے اس پر قرارداد کو منظور بھی نہیں کیا ان کے منظور کرنے سے کیا ہوتا ہے ان کے رد کرنے سے کیا ہوتا ہے امریکہ جو کہے دہشت گرد تو وہی دہشت گرد ہے امریکہ جس کو امن پسند کہے وہی امن پسند ہے اگر کوئی تیر چلائے اگر کوئی تلوار چلائے اگر کوئی بم پھینکے اگر کوئی اپنی ماں کا انتخاب اگر کوئی اپنی بیٹی کے آبرو ٹوٹنے کا بدلا لے اگر کوئی اپنے خاندان قبیلے کے اجڑنے کا انتخاب لے اگر کوئی اپنے ماں کے برہنا ہونے کا انتخاب لے وہ دہشت گرد ہے اور اگر اسرائیل کی پنڈا عراق سے زیادہ زہریلی جان معصوم بچوں پر داغے تو کہے کہ اسرائیل کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا اپنا بدلا لینے کا تو چنانچہ اس ملک کو وہاں پر تسلیم کر لیا گیا یہ کل اگر صرف ملک ہوتا یاسر الفاظ کو ہمارے علماء نے اسی لیے ریجیکٹ کر دیا کہ جب یاسر الفاظ نے دیکھا کہ یہاں ہر آئے بھی فلسطین کی سرزمین میں بچوں کے جرا سے نکل رہے ہیں نوجوان قید ہو رہے ہیں اور عورتوں کی آبرو لٹ رہی ہے یہ یاسر الفاظ امریکہ کا حال کار بن گیا وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچا ہمارے اکابرین نے اصل الفاظ کو اسی لیے مردود کر دیا کہ ایک یہود عورت سے اس کا بیاہ کروا کر یاسر الفاظ کے زمین کو خرید لیا گیا یاسر الفاظ کے نظریات اور خیالات کو خرید لیا گیا اور کہا گیا روز روز کی لڑائی سے کیا ملتا ہے ایک کام کریں گے آدھا فلسطین تمہارا اور آدھا سرزمین جو ہے ہماری ہے اب اس کے بعد لڑائی نہیں ہوگی یاسر الفاظ اس نام عمل کا پیغام لے کر قوم کے سامنے گیا قوم کے لوگ خطو کیا یاسر اقبال کو کہا کہ ہم زمین کے لیے نہیں ہم بیت المقدس کے لیے اسرائیل کے ان ارادوں کو پامال کرنے کے لیے اسرائیل اگر صرف زمین لیتا تو کوئی بات نہیں تھی اسرائیل کا مقصد زمین لینا نہیں ہے بلکہ اس وقت اب وائٹ ہاؤس کے اندر آدم کا جو نقشہ ہے اور دنیا کا جو گروہ ہے ولڈ کا اس کے اندر دیکھے اسرائیل نے اپنے ملک کو جو بنایا ہے وہ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے شام اور اردن کی سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی سرزمین کو اور جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اور ریاض الجلہ کی بادشاہ اور مقدس سرزمین کو اپنے ملک کا علاقہ قرار دیا ہے یہ نہ منصوبہ ہے کہ مدینوں کو اپنے بہنوں سے کچلنے کا جو منصوبہ اور مکت المکرمہ کو اپنے علاقے میں شامل کرنے کا جو منصوبہ ہے فلسطینی زمین کے لیے نہیں بن رہے ہیں فلسطینی ان حرامیوں کی جو سازشیں ہیں اور ان حرامیوں کا جو نقشہ ہے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے محروم کر کر اسے چرچ بنا دیا جائے اس کے اندر حیکل سلیمانی رکھ کر وہاں مسلمانوں کا آنے سے محروم کر دیا جائے آج نوجوان داخل نہیں ہو سکتا وہاں چالیس سال سے اوپر والا ہفتے ایک کا پروف دے کر وہاں جانا پڑتا ہے جوتوں سمیت یہ یہودی فلڈ یہ نسارا کتے یہ اسرائیل جو امریکہ کی نجائز اولاد ہے یہ جوتوں کے ساتھ ممبر و محراب میں جائیں گے مسلمان اپنے فکر عمل کے اندر جا نہیں سکتا مسلمانوں کسی سیکولر اور جمہوری مسلمانوں کی باتوں میں نہ ہو یہ زمین کی لڑائی ہے یہ ملکوں کی لڑائی ہے یہ ملک کی لڑائی نہیں یہی بات کہی تھی جب حضرت عبد العزیز مہادر شہری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتوا دیا تھا یہی بات کہی گئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا میر جعفر میر صادق نے تب یہی بات کہی تھی کہ یہ ملک کی لڑائی ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ ملک کی لڑائی نہیں ہے یا صرف بات نے یہ بات بنوا لی تھی آدھی تم رکھ لو آدھی ہم رکھ لیں گے بات ملک کی نہیں تھی بات اس تقریب و تبدل کی تھی بات ان سازشوں کی تھی کہ اس بیت المقدس کو ڈھا کر یہاں چرچ بنا کر یہاں جو ہے اس کا معبد خانہ بنا کر یا یہودیوں کی بستی کو آباد کر کر پھر اس نقشے کو بڑھا کر مکہ اور جانا وہاں کی حکومتوں کو ختم کرنا عین شریف کو اللہ یہ دن کبھی نہیں لائے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ برے دن اور ان کے یہ خواب اور یہ ان کے شاء اللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے وہ اپنی موت کو بلا رہے ہیں وہ اپنی تباہی اور بربادی کو بلا رہے ہیں جب رات سیاہ زیادہ ہوتی ہے رات کالی زیادہ ہوتی ہے تو چاند نمودار ہو جاتا ہے جب گرمی بھڑکنے لگتی ہے تو بادل گرجنے لگتے ہیں یہ بھڑک رحمت کے بادل برسیں گے اور یہ بھوک رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کو یہ سلاحی ایونی کو پیدا کرے گا کبھی مدینہ المنورہ کی پاکستہ سرزمین میں ان کے قدم جائیں گے نہیں ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آواز کو صحیح کریں ہم اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں ہم اپنے آخا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے ہم ان کی تہذیب کو ٹھنڈو کریں ان کے تبد پر لانت برسائیں جس پر اللہ لانت برساتا ہے جس پر قرآن و حدیث ٹھنڈو کرتا ہے جب یہ کریں گے انشاءاللہ وہ بدل کی مدد آسمانوں پر لٹک رہی ہے نہیں کے لیے وہ نئے وہ صاف کی مدد وہ ہجرت پر اور شیر نبی طالب میں طائف کی سرزمین پر اللہ کی جو مدد اور نصرت نازل ہوئی بھی جو پوچھتے ہو کہ اللہ کیا کر رہا ہے اسرائیل قبرستان پر بم برسا رہا ہے بچوں کو جو ہے وہ لہو لہان کر رہا ہے وہ عورتوں کو زخمی کر رہا ہے وہ ہاسپٹلوں اور اسکولوں کالجوں اور مسجدوں پر بمباری کر رہا ہے اور مسلمان پوچھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم داڑھی بڑھا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے 看一下。 اللہ پر کوئی نگاہ نہیں آ سکتی ہماری نگاہوں پر اللہ کی نگاہ آ سکتی ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اسرائیل کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا فلسطین کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا آئینے میں چہرے کو دیکھ لو اپنے لباس کو دیکھ لو اپنی ماں بیٹی کو دیکھ لو اپنے کاروبار کو دیکھ لو اپنے معاملات کو دیکھ لو اپنے حج کو دیکھ لو اپنی نماز نماز اس وقت تک خوشو اور خزو نماز میں پیدا نہیں ہوتا اور نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نماز میں اتنا دل لگا لے اتنا دل لگا لے کہ نماز کے رائٹ میں کون کھڑا ہے نماز کے لیفٹ میں کون کھڑا ہے پتہ نہ ہمیں روڈ میں ایمبولینس جائے تو پتا لگے گا سلام پھیرنے کے بعد پوچھیں گے کہیں جو ہے کوئی بل تو نہیں گیا اور سائلنٹ بج رہا تھا کہیں آگ تو نہیں لگی ہمیں جو ہے ہے آدمی نماز میں اتنا مصروف ہو کہ رائٹ میں کون کڑا ہے لیفٹ میں کون کڑا ہے توجہ ہی نہ ہو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو وہ اللہ سے کلام کر رہا ہو وہ ذکر کے مزے لوٹ رہا ہو وہ اللہ کا جو ہے دربار میں منادی بنے منادی بنے وہ مزے لوٹ رہا ہو لائیے اللہ کے لیے بتلائیے ہماری نماز کیا یہ دیکھو یہ دیکھو بابری مسجد کو کیا ہو رہا اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اور یہ وی ایچ پی والے کیا کر رہے ہیں پور میں آدی پور میں کیا کر رہے ہیں ابھی حیدرآباد کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لکڑی کا پل علاقہ ہے محلے کا نام ہے کیا ہے وہاں مسجد پر اشرار چڑھ گئے توڑنے لگے مسجد کو شہید کرنے لگے اور ہکلی کے بم فساد کے اندر اور بم کے واقعے میں رام سینا کے لوگ ملوث ہوئے کہیں آواز آئی دہشت گردی کی کہیں میڈیا نے بات چلائی اب پوچھو مسلمانوں کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھنے والے بن جاؤ یا یہ خیال کرو اللہ اللہ کا اللہ کا ذرا کہی اللہ ترا کئی نہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے چندوں کے پاس آ کر ٹھوکے مار کر گدا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر یہ دنیا کے مسلمان گدے بھاگتے ہیں حکر دیکھ دیکھ رہا رہا ہے ہے اللہ اللہ کس کی کوئی ہو رہی ہے کس کے قصیدے گائے جا رہے ہیں کون سا طریقہ نہیں اللہ کو دیکھنے کا مشورہ نہ دو اپنے آپ کو بارے میں سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ کو نکالا ہے ہمیں قیامت کے اندر جا کر رہ رہے ہیں پاک میں آقا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی یہودی پلہ کسی پتھر کی پناہ گاہ کے اندر بنا لے گا اللہ اس پتھر کو زبان دے دے گا اور راستے میں گزرنے والے مسلمان کو پتھر کہے گا او نوجوان کہا جا رہا ہے آ میری پناہ کے اندر ایک یہودی پلہ اپنی کا جائے اولاد یہاں بنا لی ہوئی ہے اس کو مارتا کیوں نہیں لے مجھے اٹھا خوش قسمت ہو کہ مجھ سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے سر کو چکنا چور کر دیا جائے گا بہت دن نہیں ہے داڑھی مڑو بہت دن نہیں ہے حرام کھولو بہت دن نہیں ہے سوپ کھولو بہت دن نہیں ہے بے اب گنتی کے دن ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی انا و سا کہا جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی ہے دو انگلیوں کے درمیان کوئی افریقہ اور ہندوستان کے درمیان کا فاصلہ ہے جیسے آپ نے فرمایا یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہے انا وسا کو کہا صحیح میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں اب آئے گی قیامت اب آئے گی حضرت عیسیٰ اب وزبۂ ہوگا اب کلیبہ طیبہ کا جھنڈا بلند ہوگا عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے اب جج عوامہ پہن کر اور مصنون داڑھی رکھ کر اور اس کی ٹیبل پر بخاری شہید کتاب کی کتابیں فتح آلم در مختار شامی یہ سب انگریزوں کی کتابیں چھوڑ کر یہ سب کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی اور جو وکیل ہوں گے وہ جبا پہنے ہوئے شاعر پہنے ہوئے اور ہنامہ پہنے ہوئے اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہوگا کے اندر حدیث بات ہوگی اس لیے خوش نہ ہو جاؤ جمہوری مسلمانوں اب نقشہ بدلنے والا ہے اب بسوں کے اندر ہوائی جہاز کے اندر کوئی ننگی رنڈی ایئر ہوسٹس آ کر آپ کو شراب کا پیالہ نہیں دے گی بلکہ ایک جو ہے بڑا چہرے خچرے والا مصروف داڑھی والا آپ کو کہے گا کہو سبحان اللہ سب کا رالانہ آگا ببا خکرا تمہارے پڑھائی جائے اب ذکر کرایا جائے گا اب زمزم کے دورے ہوں گے اب نبی پر دروپ کے نغمے ہوں گے اب ناچ پڑی جائے گی منظر بدل جائے گا منظر بدل جائے گا فیون تین کلو ہو ایک وقت وہ آئے گا کہ پورے عالم کے اندر ایک جگہ سے کا جھنڈا لے جائے گا ایک گھر پر فاروق کا جھنڈا لے جائے گا ایک گھر پر عثمان غنی کا جھنڈا لے جائے گا ایک پارلیمنٹ پر حضرت عثمان غنی کی خلافت کا نام لکھا ہوگا پارلیمنٹ پر صدیق و فاروق کی خلافت کا نام لکھا ہوگا زیادہ دن نہیں زیادہ دن نہیں نمرود کے زیادہ دن نہیں تھے فرعون اور حامات اور قارون کے زیادہ دن نہیں تھے صحابہ کرام کے زخم درو تازہ تھے شیر نبی تعلیم کی بھوک باقی تھی پیٹ پر پتھر کے نشانات کے باقی تھے اسی وقت قرآن نے کہہ دیا علی لامین الی وطر روح علی لامین الی وطر روح روح شکست کھا گیا افریقہ شکست کھا جائے گا یہودی شکست کھا جائیں گے نسارا شکست کھا جائیں گے ان کی بربادی مقدر ہے اسلام کا جھنڈا بلند ہونا مقدر ہے ون تم لالو ان کل تم مومن ملی سر بلند ہونا مومن کا بائی سر ہونا یہ مقدر ہے اللہ نے لکھ دیا ہے نوشتے میں ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی خوب ملی کن المنافقین لا یعلمون عزت اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت لیے ہے یہ دنیا ایک دھوکا ہے یہ دنیا یہ پانی کا بلبلا ہے کم خال کم نوش تم عدد سنی قیامت کے لیے میرا رب پوچھے گا کتنے سال تم دنیا کے اندر تھے پالو نوشتہ یومن او بازا یومن بس علی آتی اٹھاؤ سورہ مومنی اٹھاؤ میرا رب پوچھتا ہے کام خال کم نوش تم عدد سنی ارے بڑے پیچھے مارا تھا لبیسو یوم وہ وہ ایک ایک رات جو ہے کا وقت دنیا کے اندر رہے اس چارج وقت کے لیے آخر کو کیوں برباد کرتے ہو اس آگے دن کے لیے کیوں وقت کو برباد کرتے ہو کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل نہیں بیان کی وہ شیر بھگا کرنے جا رہا ہے آج کو آدمی سے بچنے کے کے لیے کنویں اندر چھلانگ لگائی تو کنویں کے پانی میں اس نے اجدے کو دیکھا ادھر شیر ہے اور ادھر اجدا ہے تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر ایک رسی لٹک رہی ہے گھاس کی اس پر لٹک گیا اب فکر ہے کہ شیر آ رہا ہے اور نیچے اجدا ہے تو پھر اس کے بعد اسے سامنے شہد کا چھتا نظر آیا شہد کو دیکھ کر وہ راڈ ٹپکایا وہ رال ٹپکایا کہ وہ شیر کو بھی بھلا بیٹھا وہ جو ہے پانی کے اچھے کو بھی بھلا بیٹھا اور اس رسی پر ایک کالا اور سفید چوہا جو دو سروں سے اس رسی کو کاٹ رہے ہیں اس کو بھی بھلا بیٹھا آخر کار یہ کیا ہے ماجرا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو شیر پیچھا کر رہا تھا اصل میں وہ موت ہے اس کی موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ اجدا ہے جو منہ کھول کر بلا رہا ہے وہ اس کی خبر ہے ہر دن انسان کی خبر انسان کو بلاتی ہے ہم یاد کرے نہ کرے ہماری خبر چیخ چیخ کر ہمیں بلاتی ہے اور وہ جو رسی پر لٹک گیا وہ دنیا ہے اور ایک سفید اور کالا چوہا جو دونوں سروں سے اسے قتل کر رہے ہیں وہ کالا چوہا رات ہے اور سفید چوہا دن ہے یہ دن رات انسان کی زندگی کو موم بتی کی طرح بلا رہا اسے زندگی کے گھلنے کا اسے نیچے خبر نہیں دکھائی دے رہی ہے اسے موت کا نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ جورو کے حسن کو دیکھ لیا ہے یہ بچوں کے غلامی کے طاق کو ڈال لیا ہے یہ دنیا کے مدوں کو دیکھ لیا ہے یہ دنیا کا مزہ شہر کا چھتا ہے اسے دیکھ کر یہ شیر کو بھی بھلا بیٹھا یہ اشے کو بھی بھلا بیٹھا یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت کہ اس رسی کو پکڑ کر لٹک رہے ہیں جس کے ایک طرف کالا اور دوسری طرف سفید چوہا ایک طرف موت شیر قبر بن کر بگا رہا ہے اور دوسری طرف اجدا قبر بن کر ہمیں جو ہے بلا رہا ہے اور ہم شہد کے چھتے کو ہم جو ہے اپنی سواریوں کو ہم اپنے بندوں کو ہم اپنی زمینوں جائیداد کا کاروبار کیوں کیا کرتے تھے حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر کی رحمۃ اللہ علیہ کا مال سمندر کے اندر آیا کرتا تھا جہازوں کے اندر بھر بھر لیکن مال جب برا ہے اور دولت بری ہے تو ان لوگوں نے مال کو ہاتھ کیوں لگایا کیا مال جب ان کو پسند تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے کیوں مجبور کیا ان چار تاریخ سوال ہم سوال کے جواب مسلسل نازل فرمائے آمین